ماہری کے آزاد کردہ غلام یزید بن ابی سعید نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو لحیان کی طرف ایک لشکر روانہ کیا اور فرمایا ہر دو آدمیوں میں سے ایک آدمی جہاد کے لیے نکلے اور فرمایا تم میں سے جو شخص بھی جہاد کے لیے نکلنے والے کے اہل و عیال اور متا کی اچھی طرح دیکھ بھال کے لیے پیچھے رہے گا نکلنے والے کے اجر میں سے آدھا اسے ملے گا یعنی جہاد کرنے والے اور پیچھے خیال رکھنے والے دونوں کے لیے ثواب ہے پیچھے رہ کر خیال رکھنے والے کو بھی گھر میں رہتے ہوئے آدھا ثواب مل جائے گا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار نو سو سات